لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے اس آیت کریمہ کا تعلق بھی بنی عبیرقی کے واقعے سے ہے کہ اصل چور کو سزا اور آر سے بچانے کے لیے اس کے حمایتی آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے لیکن تفسیر کے قاعدے کے مطابق آیت کا حکم اور معنی عام ہے کہ عام طور پر لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی بھلائی صرف اس سرگوشی میں ہوتی ہے جس سے مقصود کوئی خیر کا کام کرنا ہو جس کی سراحت یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور استثنا کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں سے چھپا کر صدقہ کرنے کے لیے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے یا کسی اور کار خیر کے لیے سرگوشی کرے تو خیر ہے آیت میں ابتغاء مرضات اللہ دلیل ہے کہ ان اعمال کا اجر و ثواب پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کاموں سے مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو ترمیزی ابن ماجہ اور حافظ ابن مردوہ نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی ہر بات اس کے سر پر بوجھ ہوتی ہے اس کے لیے مفید نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرے کسی بھلائی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے